پڑھا اس سے مجھے دو تین شیر اسی کی یاد آ گئے جو سر بھی کشیدہ ہو اسے دار کرے ہے کیا جو سر بھی کشیدہ ہو اسے دار کرے ہے اغیار تو کرتے تھے سو اب یار کرے جو سر بھی کشیدہ ہو اسے دار کرے ہے اغیار تو کرتے تھے سو اب یار کرے ہے وہ کون ستم گر تھے کہ یاد آنے لگے ہیں وہ کون ستم گر تھے کہ اب یاد کہ یاد آنے لگے ہیں تو کیسا مسیحا ہے کہ بیمار کرے ہے ستم کہ یاد آنے لگے ہیں تو کیسا مسیحا ہے کہ بیمار کرے ہے ہے اب روشنی ہوتی ہے کہ گھر جلتا ہے دیکھیں اب روشنی ہوتی ہے کہ گھر جلتا ہے دیکھیں چھولا سا تواف در و دیوار کرے اب روشنی ہوتی ہے کہ گھر جلتا ہے دیکھیں چھولا سا تواف در و دیوار کرے ہے اور کیا مدعوائے کے تعلق ہی مداوائے ہے تر کے تعلق ہی مداوائے غم جان پر تر کے تعلق تو بہت خار کرے کیا کہنے سبحان اللہ ہے تر کے تعلق ہی مداوائے غم جان پر تر کے تعلق تو بہت خار کرے ہے